وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة زلالة رب شرح لي صدري ويسر لي أمري لوگ ردم مل سال یب کہولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ؤ بے کا منا دشی ناؤ زبے کا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأهدهما جنتين من عناب وحفظناهما بنخد وجعلنا بينهم زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له شمر فقال لساهبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا بأز نفراه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة

انسان دنیا دے سب ایک باپ ایک ماں کی اولاد اس واسطے پیدائشی طور پہ کسی نو کسی سے فضیلت نہیں نہ کوئی بڑی ذات ہے نہ کوئی چھوٹی تے کمی ذات جس طرح انسان دیا رنگت الگ ہو گئی کوئی شہ کارے ماں باپ کی اولاد نے کوئی سفید سامنے نے کوئی چھوٹے کردے نے کوئی بڑے کرتے نے لیکن ہیں سب ایک ہی نسل دے لوگ جہیا ایک دوجے کے اتنے بزرگی برتری دیا باتاں کی سب بند کر سکتے مطلب تبلا تارا فرماندے نے تنگت کا مختلف ہونا تھوڑیا زبانوں کا مختلف ہونا یہ اللہ کی قدرت دیا نشانیاں سب وہی بولی چ نہیں بولتے جیڑی آدم ہوا بول بولتے سن کس طرح رنگت الگ ہو گیا زبان بھی الگ بن گیا گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا شخص اپنے خاندان اتنے فخر کرتا ہے کہ میں خدا خاندان کہ وہ خاندان وہ در حقیقت اپنے باپ کی جی شرمگاہ میں چک مارتا ایک بھی گندی تشبیح حضور نے دیتی کوئی کسی کے اندر تو نہیں جس طرح بچے کافر پیدا ہوتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جس طرح ایماندار کے گھر پیدا ہوتے ہیں اسی طرح کے گھر بھی پیدا ہوتے ہیں اختلاف کوئی بزرگی کسی دے نہیں نشان اللہ کی قدرت جس طرح چاہے کر نبی سدا تو اسلام کا جڑا غلام سی نا زائد وہ سفید رنگ کا شادی بھی انسار کے اچھے خاندان نال کی گئی بچہ وہ گھر جگہ پیدا ہوا جنوں اسامہ کہتے سیا رنگ راس لوگوں کا کھڑے مزاج ہے اپنا انہیں شک کہ نہ تو میری بیوی کا یہ رنگ ہے نہ میرا یہ رنگ ہے یہ بچہ کتوں آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے یا رسول اللہ اے کی معاملہ ہو گیا ہے نہ بچہ ماں سے گیا تو نہ پیو سے گیا یہ جی رنگت نو حضور نے فرمایا اونٹ دیکھے نہیں اونٹ کہ ہاں یار سلا دیکھے فرمایا جہے رنگ دے اونٹ ہوں نے اگو جڑے بچے انہوں دے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اونچا رنگ دے ہی ہوں نے نہیں سن لو کسی کا رنگ کوئی ہو جاتا ہے کا کوئی ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا وہ کیوں آتا ہے کہنے لگا ہو ناگا ہو ارکن شاید وہ باپا کے ماوا کے اندر پیچھے کوئی کا ہوں اس اس رب جی اثر کرتی ہے تو رنگ ہو جاتا آپ نے فرمایا لال نازا ہو ارے تم یہ جی جی، کوئی پچھلا تا کالا ہوا تو کالا پیدا ہو گیا یہ چیزاں قدرتی چیزاں کوئی کسی کی برتری نہیں یہ کسی کا رنگ اچھا کسی کا کد اچھا ہے کسی جی؟ کی شکل و شباہت خوبصورت ہے حبشی بھی اسے ماں باپ کی اولاد میں امریکی برطانوی جرمنی یہ سفید فام لوگ یہ بھی اسے ماں باپ یہ سب چیزاں کوئی برتری والی نہیں کہ کوئی شخص سے کہے کہ میری شکل بڑی سونی بنائی ہے تیرا اس بنا کوئی دخل ہے اگو پھر کوئی مالدار ہو جاتا ہے کوئی غریب ہو جا کار ایک دیکھو بہت مال ہو جاتا ہے دوسرا بے حد گریب ہودار ہے جڑا وہ اس گریب نا بنا دے تیار نہیں ہوں جی کدو کدی کدائی کوئی مدد کرنی پو مسئلہ پوچھتا ہے جی پھر زکات لگ جاتی ہے یعنی اپنے مال میں انہوں دن واسطے تیار نہیں زکات کا مال ہے جہرا وہی انہوں ہونا چاہیے پھر اے زکات دا آ کے دئیے تو لینا نہیں کہ تو پھر ہے جی میری مدد کر سکنا ہے تو جی نہیں کہ میں زکات کے بغیر وہی مدد نہیں کر سکتا مال بھی انسان کا دماغ خراب کر ایک شاعر نے کیا ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک کی ماں ہے ایک کی باپ ہے دونوں قسمت مختلف جس طرح آدھا پھر آنا رنگ نہیں بدل ملتا کد نہیں ملتا اس طرح ہی اللہ تعالی مال دل بھی رکھے ایک باپ دے ایک ماں کی اولاد ایک بن گیا شہنشاہ ایک پھر رہا گدا ہے ایک بادشاہ بن جاتا ہے ایک گدا ہے تو فقیری کرنا پھر ہوتے ہیں ایک سب سے پیدا یہ دونوں موتی سی ایک ہی دو میں نکلے ایک پس گیا خرل میں ایک تاج میں ہے یہ اپنی اپنی قسمت جہاں میں آئے تھا اس جگہ سے پڑھیا نے سورت کاف دیا اندر اللہ تعالی بیان فرما نے کہ بج رب راہ ماسا بادشاہ جو لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے سامنے دو آدمیاں دی مثال بیان کرو دو آپس میں دوست سن ایک دوسرے کے بیٹھ سی دکھ سکھ ایک دوسرے نال کرتے سن لیکن ایک دا دماغ کرے گیا ایک دماغ کا گرے جالنا لے اہد ہما جنت ہے میں نہ بن اللہ تعالیٰ فرما نے اسی ایک نو دو باغ دیتے کی مسئلہ یہ نکلیا کہ وہ جڑی کھیتی باڑی اس کیتی ہے بی پایا پانی دیتا ہے باغ بنیا اللہ آتا ایسا دیتا ہے تھی ای غرور بھی مبتلا ہو کہ تاری محنت ہے اللہ تعالیٰ فرما دے رہے آ رہے تم ماں تگ راؤ نہ ہو تم تگر نہ ہو ہو دسو تھی زمین بھی بیج پاندے ہو تو اسی اگا کہ ہاں تھی اگا پانی تسان دینا بیج تصا لا کے پایا اگا کون ہے کسے ڈمڑی شاہ کسے پپل شاہ دا کسے داتا دا کوئی دخل ہے کسے بیج نگاؤ دا کسے دا وس نہیں چلتا زمیندار جس وقت زمین وچ بیج ڈال دینا نا پھر وہ دھیان خدا والا کہ جا میرا کام سی سی ہل چلا کے زمین تیار کرنی پانی دینا بیج ڈالنا اگو سے میں بے بس اللہ نے ہی اگانا اللہ تعالیٰ فرما نے آن تم ہوں نہ ہو کیا تم اسے اگاتے ہو ہم تم نف نگارے ہو اچھی ہیں دیا پہ مارتا کہ میرا باپ ٹھیک ہے انہیں آرجی طور سے تنوع وہ مالک بنایا ہے لیکن جس نے مالک بنایا ہے نا وہ تاری ملکیت چھین بھی سکتا ہے یہ جڑے دو دوست سن نا یہ جس وقت بیٹھ کے گلا باتاں کرتے جہاں سی باغ والا ویس میرے باغ کی بہار دیکھ دیکھ میں کیسا خوش بادشاہ کیسا میرے کو مال ہے کس طرح میری شان و شوقت ہے وہ یہ کرانے سی کہ میں بڑا کہ غریب سن کے کی کہہ سکتا ہے جو سی وہ یہ کہہ کہ اللہ کی دین ہے کہ تو فخر نہ کر اللہ مالک ہے اللہ ہی دینا ہے اللہ ہی قائم رکھتا ہے قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ فرما نے کہ تمہوں ہسا بھی اللہ کہ روا بھی اللہ ہو اللہ جی الحقا بڑا بکا وہ خوشی جہی دکھا جسے تھی ہس دے بکائی تھے گھر جو لڑکا پیدا ہوئے خوش نا ہو خوش کرتا ہے اللہ ہے باب کا رواں بھی وہ تکلیف مصیبت دکھ درد بیماریاں نقصانات یہ بھی اللہ ہی دے منشا دے بغیر نہیں ہو سکتا انسان نہ اس زندگی اتنے بھروسہ کرنا چاہیے نہ ہی اللہ کے دیتے مال اتنے ان فخر کرنا چاہیے وہ پیر ہی زمین سے نہیں سی آؤں بھائی تو کی ہے دیکھ میرا باغ دیکھ ہے انگوران کا باغ کھجوروں کے بڑے بڑے درخت نے باڑ لگی ہے کس طرح پھل شاندار ہے کس طرح دے نظارے خوش کن ہے یہاں گلوں میں اپنا سمجھتا جی کہ میں بڑا کامیاب دوستوں سمجھا سی کہ مال ہے جڑا یہ آر جی تا مالک اس طرح نہیں ہے جس طرح تیری شکل خوبصورت ہوئے تو بنائی ہے ہوں میں بڑا خوبصورت ہوں تیری بادری ہے ہے کیتا جس طرح شکل بنا خدا کے فیصلوں کے اگے مجبور ہو کسی کا دیہ ہوں میرے کل بچہ کالے رنگ کا پیدا ہو یا وہ ہوٹ چھوٹا ہونا نقش موٹے موٹے کوئی نہیں چاہتا پر اللہ جلد بنا کسی کو پوچھتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرما نے جیسے شرک کرتے ہو سادی بنا یہ بھی ہے فرمایا یہ جڑے نے یہاں دیا بھی شکل اللہ نے بنائی بنایا اپنی مرضی بنائی یہ بزرگ اپنی شکل نہیں بنا سکے آپ کا پیدا ہونے کوئی دخل نہیں کہ کس گھر میں پیدا ہوئے جڑا آدمی غریب آدمی کے گھر چ پیدا ہوا وہ کوئی اختیار جڑا امیر گھر پیدا ہوا وہ کوئی اختیار کوئی اختیار نہیں اور انسان مجبور ہے جتے پیدا ہوئے ہوتے مسمین آنا پڑے اللہ کے فیصلے اگے کسی کی پیش نہیں جا سکتی ایویں گلوں کے یہ تو پھر جہد کو مال تھوڑا بہت ہوئے نا این سے نہیں رہتا یہ جی ہمس یہ جی ہرس یہ لالچ یہ سما یہ ہور بچ جائے اریب نو کمانڈ نہیں ہوں جنہ اس امیر کمانڈ ملتا یہ نبی دسلام نبوت ملی جی وہ بھی آدھے سن سان چسل رسوخ والے تو علاقے سے وہ سانو چھڈ کے یہ بھائی بہترین اخلاق والے ہیں بدترین زبان بولنے والے تار جمع کہ نبی بھی سانو ہونا چاہیے ہم سن لولہ گزا ہاضر قرآنوں اللہ راجو دن میں لگ کر جاتا ہے عظیم تو قرآن اللہ نے نازل کرنا سی ایس غریب آدمی دے اتنے ہی نازل کرنا سی نبی علیہ السلام تو کوئی امیر آدمی نہیں تھا اللہ کوئی دسیا نہیں اور ہوئی دسیا دیکھو جہے کو چند ٹکے نا وہی ہرس اس گل سے بھی ہوتی کہ نبی بھی میں ہی بنا آج بھی آدھے سانو ہی ملے وزارت بھی ہی مل مال بھی ساڈے گھر یہ رجدے نہیں نام ہریش سے لالچی ہو کہ ہزار مردوں کے سارے مرغ کے جاگیردار مالک نے نسل کھاندیاں یہاں دیا زمین سونا اگر ہے کبھی ختم نہیں ہوتی پر پھر وزارت بھی مار مارتے چودراہٹ بھی ہاتھ مارتے ہیں ممبر بننا ہے ایم پی اے بننا ہے ایم ایل اے بننا ہے پھر ایم ایل اے جائے کی ہے پھر ابو وزیر بننا یہ ایسی لانت ہے نا ہرس سے لالچ اللہ تعالیٰ فرماندے نے لوکانا لبن آدما وادی جانے میں نظاہ بن یہ آدم دے پتر دا عجیب حال ہے اگر ان اسی دو ولایت ایک ولایت کہڑی ہوں جس طرح امریکہ ایک ولایت ہے ہندوستان ایک ولایت ہے پاکستان ایک ملک ان دو ولایت دو ملک سونے دے دے دیے لب تگا سارے سن ایک تیسرا بھی چاہتا ہے کہ ایک ہور ملے لا جم لاؤ جو فبنے آدما ان لطراب بتوب اللہ علام انتاخ جڑا اللہ دے اتنے ہی توکل رکھے وہ سکون گا جی تھوڑا کھا کے بھی تسلی بکھا رہ کے بھی مت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکھے بھی رہے ہیں پیٹ سے پتھر بھی ہیں لیکن وہ اس ہرسری بھی مبتلا نہیں سن کہ کھانے حضرت عمر فرماندے نے میں ایک دفعہ نبی سلا سلام کچھ تھوڑے علیل سن بیمار سن تو میں خبر لین واسطے آپ گیا آپ ایک مکان لیٹے سن کھجور کے پتیا کی چٹائی بنی فوڑ بنے جی وہ پے نہ بستر نہ سرانا کچھ بھی میں گیا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو وہ جڑی ایسی چٹائی پھوڑ وہ لے کے ان کی وجہ تو جسم دے نشان وہ پی گئے تو میں ان کر کے دھیان ماریا نبی دہشت سلام دے کمرے بھی تھی. ایک مشک ٹنگی سی جی پانی تے ایک کونے بھی تھوڑے جہ جو پے منوں تو رو آ گیا میرے آنسو نکل گئے کہ اللہ کا رسول جس سے مرتبے کا نہ اللہ نے پیدا کیچ نہ اگو ہونا ہے کہ اے آد کوئی آپ نے پوچھا عمر کیوں رویا ہے حضرت عمر نے عرض کی یا سدا ہاگا مدو کو کے دے بادشاہ یہاں کے مکان سے محلوں بھی جائیے نا زیب و زینت نال سجائے ہوئے نہ کدی نماز پڑھی نہ کرما تو ہے نہ خدا کا پتا نہ رسول کا پتا بے دین پر لے کر کے اندر جو کوئی ساز و سامان نے اور پتا جی نا بے نظیر نے جڑا مال خریدا سرے انگلینڈ کئی ٹن فرنیچر گاڈر سیبو سینت سامان کراچی کے بلابر ہاؤس و گئے ہیں ہائی جہاز پی آئی اے نے کرایا بھی نہیں انہوں کو کوئی دیا مفت پوچھا یہ نہیں دے رجتے یہاں کا دل ہوں سا سانوں بھی کوئی مفت لاہور پہنچا دے سارا سامان بھی مفت جائے پیسہ نہ خرچ کرنا لٹ لٹ کے کھا جاتے ہیں دنیا کھڑے فخر کا دے کرنے کس گل دے اسے یہ پتا چلے گا اس وقت جس وقت خدا کے سامنے پیش ہو رسول نے فرمایا کیوں نے کیا یار سوا بادشاہ دنیا دے تھی دین دے بھی بادشاہ تھی دنیا دے بھی بادشاہ تھی آخرت دے بھی بادشاہ تھی دنیا دے بھی بادشاہ تو اتنے جائیے چاہیے مدم سی جنت بھی جا گئے اللہ کے رسول نے کی فرمایا پھر ساڈے جہا کوئی ہوں تو میرے چاہتا پھر دعا کر اللہ من بھی دے <laughs> وہی نے نا جی کوئی کسی نے ویکھیے نا یہ بڑا خوش آ گیا جو آگے بڑا خوش آ گیا تو آ کر سانو بھی دے اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا وہ ہریش نہیں تھا وہ دنیا کی ہرس سے ہے ہی نہیں سی آپ نے فرمایا اللہ پھر دنیا والا نہ پھر آخر یہاں کو دنیا بھی سانو آخر سی پر آخر جا ایمان سے یقین ہوئے وہ یہ کہہ جا کہ یہ جان سے مٹھا کہ اگلا کچھ ہے وہ خدا رسول دے ایمان لیا کے بھی تمہیں یقین نہیں ہوا کہ اگلے جان کی ہے جو اگلے جان ہے نا اس دنیا کی ساری دولت وہ ایک معمولی جی چیز دے بھی برابر حضرت خالد ابن ولید دوما کو جنگل ایک جگہ سی اتے حملہ کیا اتے کا جڑا بادشاہ سی نا امیر اس علاقے کا کوٹ کئی ہزار قیمت ہوتی وقت حضرت خالد نے بھی لیا لیا کے نبی علیہ السلام سلام کیا لو یار سلا یہ تھی پہنے آپ نے پہنے سیابی آئے دیکھا ہاتھ لا لا کے سر یار سولہ بڑا ہی تھا برابر نبی علیہ السلام نے فرمایا آتا جب انہوں نے حاضر جب آتے ایسے جبے کے اسے تعجب کر دو تو بڑا ہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس جبے کی اینی بھی بکت نہیں تھی جن دو پوٹیاں کی میل ہوتی کوئی فرمایا لاما ناج جی دو سا دن پھر جنت خیر خیر میرا دنیا و معاف کیا اور تھی یہ بھی گل کر کے جا رومال حضرت سعد بن معاذ نو جڑے بھی شہید ہوئے سن جا رومال ملیا نا ساری دنیا کی دولت ایک پاس چ رومال ایک پاس وہ بڑی وجہ چاہیے کبھی سا یقین ہوا کہ وہ ان کو حاصل کرنے واسطے محنت کی ہوا کا ڈر ہی نہیں رہنا پھر چونپڑی نکل کے بڑے محل جانا ڈر ڈر کر سب پندرے کچھ نہیں سانوں اپنیا کارکردگی کا پتا ہے کہ پیسہ سڈے کول ہو بندہ ترپ کے سامنے مر جائے اسی کے خرچ کرنے واسطے کیا ایک ولید بن مغیرہ مکے کا آدمی قرآن مجید کے وہ متعلق ذکر کیتا ہے کہ وہ بھی بڑا مال اتنے فخر بڑا کرتا وہ حالت بیان کیتی ہے کہ ایڈا مالدار سی نا کہ کلیلن کر باقدار جی انہوں کوئی آخے نا اے غریب جی کوئی مدد کر بالکل معمولی کوئی پیسہ ٹکا دے دیتے چلے باقدار جی آنا دوانی دیتی سی آخیے نا یہ کی بننا اور اللہ تعالیٰ فرماند رہے تو انہوں نے اور نہیں میرے کو گنجائش ایک کمی نہ کچھ چاہے تو جہاں کی لکھان کی تعداد ہوئے جہاں کے لکھان بنکوں اللہ کے رستے دین لگے آخے میرے کو گنجائش نہیں وہ لوگ بھی دنیا دار سن جی گل واسطے محمد رسول اللہ سے ایمان نہیں سن چاہتے دنیا کے رابطی کی تیاری فرمایا پلی لم واقدہ جے جی تھوڑا جہا کوئی جتنا سونا تو پھر مارے پہ زور مارو کچھ دے سو کچھ نہیں نکلو تو کسی روٹی نہیں کھا سکتا میرے کو گنجائش نہیں کا آدمی ہوئے ایک آدمی کی روٹی بھی گنجائش نہیں کتنے لے جانا سو باہر یہو لوگ نے نا جڑے سب ہی مال رہ جاندہ ہے کہ اگلے جانے نہیں بھی یہ مال ہی خوشیا نہیں اگلے جانے دا عذاب بھی ہوں شدید ترین عذاب اللہ بھی نہ یقین دوں نہ زیادہ بل پھر آتا بلا جن سے پونا حافی زمین اللہ ہے پیو ماں ارے حافی نار جہن ماں فتک بہا جبا ہوں بجنوب ہاگا ماں کنک تم بیان سے فرمایا یہ جڑے نا سرمایہ دار سے بڑے گوزا والے خرچ انہوں آخو سے یہاں کی جیب پیسہ نہیں نکلتا یہ جس وقت اللہ کے سامنے پیش ہو گے نا یہ مال ہے جڑا یہ اگ بچ صفا تفا کے جس وقت ہو جائے گا نا اب طرح پھر وہاں کے جسم اسے داغ دیتے جان تو کیا جائے گا جرا جمع کر کے دولت رکھتے سو نا تو کسی گریب اتنے تا دل نرم نہیں سکتا دا دینا نے دل سخت ہو جاتا دن نہیں بے شک طرف کے مر جائے پہ مر جائے جی وہ جسم اتنے کپڑا نہیں جی اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ویسے نا پھر یہ حال کی ہوں پچھلے دنوں میں باہر مدرسے بیٹھا بھٹا ہاں سا جہاز ایک چکر لگا دیا میں پوچھا یہ چکر کیوں ہے وہ لڑکیا نے دسیا کہ جی نا تاج شادی یاد اتے برات آئی ہے کہ انہوں نے راہ والیوں جوڑا اتے کلیا تو اتے برا کے انہوں سیر کرا واسطے تو سب کچھ ہے ایک کام آ جان گے فرمایا لاد کم آمواد حکم وا اولاد حکم اور اولاد آخر تفر کرتے ہیں جمع کر کر کے رکھی جانے جمع کر کر کے رکھی کس واسطے اس واسطے نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا بھائی دسو کسی نو اپنا مال کنو پسند ہے تو بگانا مال کال کہن پسند یار اللہ اپنا مال ہی ساری دنیا پسند کر دی بگانے مال نو کون پسند کرتا ہے آپ نے فرمایا اپنا پتا ہے جرا تسا کھا لیا تے پہن لیا باقی تا نہیں وہ تے وارساں کا انہوں پسند کر دے وہ جمع کرنے واسطے تاری پیسہ نہیں نکل وہ جڑا دوست وہ تو انہوں تانے گئے کہ اپنے کپڑے سے گئے وہ سمجھتا بھی اچھے کپڑے آدمی بھی اچھا ہوتا ہے اور پھٹے پرانے کپڑے آدمی بھی پیرا شیر شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرما نے نا کہ جڑا بادشاہ سی سڈا ایران کا انہوں نے ایک باری دعوت کی تھی کہ منو دعوت ضرور بلا سن کیونکہ بین الاقوامی شخصیت سی شہر سادی ساری دنیا مسلمانوں کی وڈا آدم تو منو بھی دعوت آئی کہ عمرا جی اور میرے منشیاں دی اردیا پردیا دی دعوت شہر صاحب نو بھی بلایا کہ تھی بھی تشریف لیا میں گھر گیا تو مینو پیغام ملیا تو میں جڑے کپڑے پا کے ذرا باہر نکلیا سا نا پھر ترن واسطے ان کپڑے نال ہی میں باوتار تر پیا جس وقت میں گیا نا بادشاہ کے محلوں کے دروازے اگے اگے درمان دربان کھڑایا میں اس گھر واسطے کہ بادشاہ جی دعوت سے میں آگا لگا لگا دو میں بڑھ بڑھ گیا پپ گیا کدھر جا رہے ہیں کیا میں دعوت سے جا رہے ہیں تیری دعوت ہے اسے دعوت ہے امرا دی خود اللہ دی حکما دی اسے مصاحبہ دی چل جا وہ چڑک کے بنو باؤں بڑھ کے باہر کر دیتا انہوں کی پتا ہے کہ آدمی کی شخصیت کپڑے نال نہیں لیا شخصیت ہوتی اخلاق نال شخصیت ہوتی ایمان نال شخصیت ہوں علم نال یہ کپڑے نہیں سمجھتے فرماندے نے میں آیا گھر میں گسل کیا گسل کر کے میں شاہی لباس جڑا کی نا میرا وہ میں پہن کے تے پھر گیا تو میں گیا دربان اگے کھڑا سلام منور فلوٹ مارے اگو آ کے تشریف لے چلو وہ بندہ اگے گیا اس تکے مار کے گیا وہ بندہ کپڑے بدل کے چلا گیا ہوں وہ بڑی شخصیت بن گیا بادشاہ ایڈا عالم ہے جڑا بادشاہ لوگ اس وقت اور ماں بڑی عزت کرتے سن وہ دیندار ہوں سن کچھ پڑھے لکھے ہوں سن اج کے حکمرانہ نہیں کر یہ تو مولویا کے پیچھے ڈڈے لے کے پے نے مولوی پہ مولوی پی تھی چنگے ہو نا بڑے تے اخلاق نے بڑا عمل ہے بد جانت قسم کے چور لو خیر بادشاہ نے جلے کھانا اگے کریا کہ بادشاہ نے شاید صاحب نے کیا تشریف لاؤ نا تشریف رکھو پہلے انہیں آخیا تھی بہو نہ نہیں تھی بہو شہ صاحب بیٹھ گئے بادشاہ سامنے بیٹھ گیا کھانا اگے رکھا شروع کیتا تو شیخ صاحب نے اس طرح باہ کھ کے جمے جمے کی باہ اٹھتے کھانے دے رکھ چڑی دے کیا کھا کھا بادشاہ آکا بکا تے حیران ہو گیا کہ یہاں شیخ صاحب کو کی ہوا انہیں آخیا شیخ صاحب کی گل ہے نہیں ٹھیک ہے جو کوئی میں کی گل کی دسو تو صحیح من ایسے نہیں نہ کھانا شیخ صاحب نے کیا ایسے ہی کھانا ہے کیا ایسے کیوں کھانا ہے کیا میں تے آیا تھا تو چہرے دربان نے دکے مار کے منو کر چلیا جی اے جبا پا کے آیا تو من لنگن دیتا سو تو پھر یہ دعوت ہوئی میری کا سرمایادار کے دن کی غریب آدمی کے اتنے یہاں کی نظر ہی نہیں کھلوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اللہ نے درجے دیتے لیکن کبھی دماغ میں فخر نہیں آیا یہ سمجھا سارے میرے نالوں زیادہ احترام تے عزت دے قابل اے اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک پیرا دوست سی نالدار وہ تو ان گلا ہی نہیں سی کرن دا اپنی کرتا سی جہی شہ بھی ہوئے ہوتا اے میرا ہی حق ہے بادشاہ یہاں دا حق توحفے صاحب نے تو دا حق جی ٹیکس نے تو بھی یہاں دا حق اے ہی لان والے تو اے ہی کھان والے جی یہ آخو تھی ٹیکس دے ہزار آم ربیا کے مالک نے پٹو دے بھی خر دس ہزار تو بھی اتنے مربع سی زمین دا ہے بھی ہوں بھی اور یہ سارے وڈیرے جاگیردار جنہوں کہ بڑے بڑے زمیندار جہے لوگ تجارت کر کے محنت کر کے کما نے نا انہوں کے اتنے ٹیکس لے ہزار مربے والے کے اتنے کوئی ٹیکس نہیں کیوں وہ تو بادشاہ نے وہ تو وزیر نے انہوں کے نال سے بے نظیر جی وزارت آج وہ چھپ دین تو بے نظیر جی وزارت موبی ہو جاتی کیوں یہاں کی خوشامد کر رہی ہے کہتے ہیں کہ میری وزارت بنی ملک اجر جائے اجر جائے اور یہ پوچھو خاندان جدو بھی آیا نا پاکستان کا کوئی نہ کوئی بڑا نقصان سے بڑا گھر کر کے گیا اگے کا باپ پٹھو آیا سی پاکستان دو چکنے کیتا سی اسے ہی بےمان نے مر گیا جڑا کیتا سی اس جد الیکشن ہوا مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کا تے سب وڈی پارٹی جہے نمبر زیادہ سن وہ سی مجیب الرحمان دے یہ ممبر وہ مقابلے سے کٹ سن تو وزیر اعظم اسے بننا یہ سی وزیر اعظم منو بناؤ کیوں دوسرے نو آئیے یہ جو ہے نا مارشل لا کی پیداوار سے ڈکٹیٹر کی پیداوار تیرا پیو مارشل لا کی پیداوار نہیں جی تو سب نے پہلا مارشل لا اسے کس لائی تھی جی؟ سدر اجوب نے لائی تھی جی۔ اس فرانس پروفیسری کرتا سر یہ بلا کے وزیر بنا دیتا تھا اصل کی پیداوار سے پٹھو خاندان کہ اس نے پھر کی کیتا آ کے ملک نو صحیح سالن چڈ گیا کھلم کھلا اس نے کیا جی ادھر ہم ادھر تم ملک دو ہو جائے تو ادھر بادشاہی کر میں ادھر کر یہ بھی پاکستان دین رکھن والے لوگوں اس خاندان کو نفرت نہیں آئی ٹھیک ہے ہمیشہ انہوں نے ملک نو نقصان پہنچایا ہے کوئی ملک کے وفادار نہیں ہے جن وہ بیٹی آئی سن اٹھاسی انیس سو اٹھاسی میں پچھے بھی ایک بار ودارت کر گئی تھی پلانٹ نامد کر گئی سی اسالب اس نے اوسے ہی کڑا کر دیتا منگی نہیں تھی جدو ہر وزیر بنی آدی ادو کا کر سڑے آ سب ایٹمی پلانٹ ادو کا اوسے ہی کڑا ہے جتنے کڑا ہندوستان کا یہ ترقی کردہ کردہ میزائل تک پہنچ گیا یہ اپنے ملک کی عزت طاقت آبرو کا کوئی خیال ہی نہیں ادو وہ بھی اس گئی بڑی سکھان کی تاریخ ازادی کی جی سی وہ جتنے فیشن مجاہدین انہوں دے گریلے وغیرہ انہوں دیا فہرست پاکستان کے وزارت خارجہ موجود سن انہوں کی امداد بھی کرتے سن کہ ہندوستان نو یہ تنگ کر ہندوستان کمزور اس عورت نے ہندوستان نو راجیو گاندھی نو انہوں فہرست مہیا کی کتنے کتنے بیٹھے ہیں انہیں اتے ہی فل کے قتل کر دیا انہوں کی تاریخ طرح دیتی یہ پاکستان کا خیر خا تو کر سکتا یہاں وڈیریا نے ملک نو تباہ کیا ہے نہ یہ تعلیم فیلن دیتی پر جڑے وڈیرے نے اپنے علاقے بھی سکول نہیں بن دے آدھے پڑھ گئے آخنا اسی بھی کچھ آ سکون ہی نہیں بننا جدو پاکستان بنیا نا ادو آدھے نے تعلیم یافتہ ملک کے اندر کن سن چالی پینتالی فیصد جی سو بی چالی پڑے ہوں پنجی فیصد یہ پاکستان نے ترقی کی اور ہاں، ملک ترقی کر رہا یہ ایشیا کا ٹائگر بننا ہے <laughs> انہوں نے کہا کہ بدترین جہی حقوق ہے انسانی دیا تنظیم نے انہوں نے کہا پاکستان جگہ تر کرپٹ ملکوں میں دوسرے نمبر سے دنیا سے پہلا نائجیریا دوسرا کنہیں بنایا کرپٹ یہ نہیں بنا مالدار نہیں جی رجدا تو پھر فخر اسی طرح ہی کری آخو نا شیٹی بیٹی سے دستخط نہ کرو چاہتے ہیں آتے اسی زیادہ سمجھنے تو سمجھنا جہے وزارتوں واسطے ایمان دے پھر تمہوں ملک دیکھا دیجیے کسوں سے اپنی وزارت نو قائم رکھنا ہے اور ہوں خبر آ رہی ہیں آسٹریلیا کا نمائندہ جہاں اقوام ادارے سیکٹری ہونے بنے ہیں کہ کوئی عہدہ سو کوئی اور کوئی اس نے کیا پاکستان کی وزارت خارجہ نے اتے لکھ کے دے دیتا کہ ایسی سی ٹی بی سے دستخط کر دیا کدی نہیں جی منیا جے یہاں کے گلتے اعتبار ہوئے نا یہ کہیں یہ اس منیاسی کہ میں دامد کر دتا پیٹنی پلانٹ نا حکومت بنی ہے سکھا کی گل بھی من رہی جی وہ بھی مان گئی کہ میں ہی ہوں بھی یہاں نے سانو نہیں یقین آمدہ کہ یہ جرت کرے وہ ہندو سڈے کول انہوں نے کھلا کیا کہ سی ٹی بی جی ٹا دستخط کر گے جہیا پہلے ایٹمی طاقت نا وہ بھی اپنے ایٹمی اصلیا برباد برابر ہو جائیے سارے ہوں سانو آدھے نے کسی نہ کرو کہ اپنے دن رات دھماکے کری آدھے آؤں پر اعتبار کرنا یا امریکہ نے اگے سڈے کدی کوئی پابند کیا کسی مشکل مشکل وقت بھی ہوں وہ بھی جی کہنے کے اتنے کہ ابھی سانو خوش دینے بادشت کرے گے اگر ہندوستان تردے حملہ کرے گا ایک نہیں ابھی بنو تھی ایٹم پھر دستخط کرتے ہوتے بڑی بری حرکت ملک کے اندر کی جا رہی تو میں ذکر کر رہا سا کہ چاہتے تھے نے کہ ساری دولت آئی تبدیلے کو جائے تے آپ کچھ دینا پوے تو دے نہیں آپ نہیں انہوں نے اپنے اسے ٹیکس لگن دے پتا جی بیان آیا سی ان آخیا کہ اج ٹیکس اگر کیڑی بھی لنگ گئی نا تو ٹیکس سے لگ گیا اگوں ہاتھی بھی لگے گا اچھا کیڑی ہی نہیں لگن دے ہاتھی کا وقت ہی نہ آ جے کارخانے بیچتے ہیں پہ میں آ کےزہ لاہیا ملک کا کارخانے جڑے ویچنے ہیں نا پے یہ کرزہ لہنیا پہ پہلے حکومت کا کل گل جنگ اخبار پڑھو جنگ اخبار کا جڑا ایڈیٹوریل اس نے لکھے ہے کہ جس ویلے سن ترانوے سن انیس سو ترانوے بے نظیر حکومت آئی ہے نا اس ویلے پاکستان کے اتنے کرز کن سی اسی ارب آدھی نا کرز لا چڑیا ہے کچھ لا چڑیا تھوڑا سا کچھ کٹنا چاہیے سی نا اس آخر سن ترانوے کرز پاکستان کے اسی ارب سی تے اج پاکستان دے اتنے ایک سو ترئی ارب ترتالی کروڑ روپیہ انہوں نے سولہ کنا کنہ ہوا پاکستان بنے نو چھتالی سال انجا سال اج تو تین سال پہلا چھتالی سال جدو ہوئے سن ادو سی قرض پاکستان دے اتنے اسی ارب تین سالوں ترتالی ارب ہور کر دیتا ہوں ایک سو ترئی ارب ہے ادو کرا کہ لایا ہے وہ کیوں نہیں اس کو فردے اس نے تو وزیر خزانہ کے بیان سے دیتا ہے ترتالی ارب اس نے تین سالوں دوسری حکومتوں نے چھتالی سالوں اسی ارب یہ ملک میں لٹ کے کھاتا یہ نہیں کہ بنا جڑے کارخانے ویچتے ہیں پے نجی دے دے پے کروڑوں روپیہ کا ویچ کے کھا جاندے کر لایا تو دسو جگہ کٹیا کہ اسی ارب جو سی ہوں ایک سو ترئی ارب ہوا کن ارب ود گیا ترتالی ارب تو بھی سو ایک خرب ہوا تری ہو بھی تری ترتالی ترتالی ارب اس نے تین مہینے تین سال کر دیا کہ انہوں نے چتالی سال اسی ارب رویا کی یہ کر لیا سب کھا رہے ہیں ملک نو لٹیا جا رہے ہیں اسی واسطے کا جڑے نے جن سیاستدان یا مدبر لوگ نے نا ملک دے حالات سمجھ والے وہ آدھے نے جنہ جلدی ہوئے اس کی حکومت ختم ہوئے لیکن ملک بالکل ہی ختم ہو جائے پوچھو بنگلہ دیش بنا کے گیا سی تھوڑے کی بنا یہ جی؟ بھی نہیں رہن دیا کمال ہو گئی اجے مذہبی لوگ جہے نے یہ بنیاد پرست نے اور ترکی کا وزیر آیا نا بنیاد پرست جنوب آدھے کا کردار دیکھو جنہ کا کردار دیکھو یہ جانتی امریکہ کے کسی دورے اتنے نال ڈھائی سو تین سو سو کا وقت وقت لے کے جی سارا خرچ پاکستان کے خزانے کا تو ترکی کا جڑا وزیر ایران آیا نا وہ لکھا سی کہ دو سو کے خرے کتنے آدمی وہ وفد کے نال سن اس نے ادو ہی کیا خرچ اپنا اپنا کرنا گے جنہ میرے وفد نال جانا سارے دو سو کے خرے کنے آدمی اسے وفد بھی سن اپنے خرچ پہ حکومت کا کوئی خرچ نہیں کی یہ حکومت کا خرچ کرنا رہے گا ملک کا وہ ٹیکس دن کی واری سے تم دے کوئی نہیں تو کھا سب کچھ آ جے ہوں جنہوں نے بینک کے کر رہے ہیں نا دہندگان کون نے اے وڈیرے یہاں کو نہیں وصول کیا جاتا نہ ٹیکس اور ماسٹران کی تنخواہ کمی ہوں دو دوائی ہزار تنخواہ دن لگے بچوں ٹیکس کٹ دین جا سب کہنا کوئی تری ہزار لکھا سی آدمی نے جڑے ملازم وہ ٹیکس انہوں کا کٹ لیا جا مجبور نے تے کچھ دوسرے نے پناہ کو ہزار کے قریب آدمی وہ ٹیکس اپنا دے باقی بارہ کروڑ تیرہ کروڑ بھی ٹیکس کوئی کل اچھی ہزار آدمی ہے جڑا ٹیکس دے رہے ایسی صورت بھی کی بنے گا پاکستان تو یہاں کا دل یہ ہوتا کہ ابھی کھانے رہیے سارے کو کوئی نہ منگے اللہ سبارک مالا کو دعا کرو یا اللہ میں تو پچھلے جمعے بھی کیا پھر جی کوئی یہ سمجھ نا کہ میں پیپل پارٹی کی مخالفت واسطے مسلم لیگ کی حمایت واسطے کرنا پیا لو میں سے چڑھ دینا تھی دعا کرو اللہ جا پاکستان کا مخالف ہے نا دلوں سے تباہ کرتا پیا جی نواز شریف تباہ کرتا یہ تباہ کر جی بے نظیر تباہ کر دی ہے تو انہوں تباہ کر یہو جی دعا بھی نہیں کر سکتے تو خدا کے چڑنا جی نا یہ دعا ابھی کیوں آنے ہاں سن پتا ہے یہ پسو خاندان نے اگے بھی ملک تباہ کیتا ہے ہر بھی بیڑا کر کر کے جائے جی انہوں نے کوٹا پلان کے اتنے درخت کر دیتے انہوں نے اپنی خودکشی کے اتنے درخت یہ جڑے ہیں فوجی یہ نہیں سمجھتے نلے کو مر جاؤ لیکن یہ دہشت نہ کرن دیو کیوں لڑنا مرنا تو لڑائی جی تے کوگم ہوا تو بچ جاؤ گے عوام نے بھی نہیں ڈرنا فوج بھی لڑنا فوج کی حفاظت کرے وہ درخت نہ کر جان گی قلامت کا فرق کہ اپنے پراواں فوجیاں کی زندگی کے حفاظت واسطے پاکستان دے کول ایگم بمب ہونا چاہیے رکھ لی کردی سب کو ادا ہی ہے اس ملک کا وارس اللہ اس ملک نو بچا اور جڑے دشمن نے انہوں تباہ کر دعوانا الحمدللہ رب العالمین